السلام علیکم today go head with lecture number twenty we will discuss applets اور ٹائم اگر ملا تو کچھ ساکٹ پروگرامنگ کے بارے میں بھی بات کریں گے ورنہ نیکسٹ لیکچر میں اس کو دیکھیں گے گرافکس ہم نے کافی ڈسکس کیا ہے گرافکس بیسڈ اپلیکیشن بھی دیکھے ہیں today we will discuss how we can incorporate these graphics in web applications when Java came to this world اور انیشیل اس کی پاپولیرٹی سامنے آئی تو اس کی ایک مین جو پاپولیرٹی اس کی پاپولیرٹی تھی اس کی وجہ یہ بھی تھی applets applets are just like your applications with the exception exceptions that you can run your applets in web browser you can run your applets in H T M L pages اور ایپلیٹ کے اندر you can take advantage of all the Java programming language اس کی لائبریریز اور بہت سارے فنکشنز جو ابھی تک ہم نے دیکھے ہیں وہ ہم ایپلیٹس میں دیکھ سکتے ہیں تو آج دیکھیں گے کہ ایپلیٹ جو ہے وہ کیسے بناتے ہیں کیسے کوڈ کیا جاتا ہے کچھ بیسک ایپلیٹ کوڈ کر کے دیکھیں گے کچھ ایک آدھا انٹرسٹنگ ایپلیٹ بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو اس میں ہم نے کیسے اس کو اپنے H T M L page کے اندر امبیٹ کرنا ہے جس کو ایونچولی ہم اپنے ویب براؤزر پہ یوز کر سکتے ہیں ایپلیٹس جب اسٹارٹ میں آیا تو ایپلیٹس نے ایک بڑا افیکٹ ڈالا کہ ویب کے جو بہت اسٹیٹک پیجز تھے ان پہ اینیمیشنس نظر آنے لگیں ڈائنامک پیجز تو اور وجہ سے بنے اور ٹیکنالوجیز سامنے ہیں لیکن ایپلیٹس کی وجہ سے اینیمیشنس بڑی اچھے قسم کے گرافکس ویب پہ نظر آنے لگے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو ایک لیکچر میں جب ہم نے گرافکس کے لیکچر شروع کیے تھے تو ہم نے آپ کو ایک ڈیمو دکھایا تھا اس ڈیمو میں بالس ڈفرینٹ اور بہت ساری جاور ٹو ڈی کی کیپیبلٹیز تھیں وہ سارا ڈیمو ایک ایپلیٹ کے اندر نظر آ رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ ایپلیٹ جو ہے وہ کافی طرح کے کام کر سکتے ہیں problem with they incorporate coding and اس میں کافی لاجک بھی ہوتی ہے so they are but on the heavier side when you download an applet from the network if network connection is slow it will take some time to download that applet لیکن اب کیونکہ نیٹ ورک کنیکشن کی اسپیڈ اتنی ہے تو اتنا پتہ نہیں چلتا اور دیر آر ادر ٹیکنالوجیز جس میں ہم کام کر سکتے ہیں جیسے فلاش وغیرہ میں بھی آپ اینیمیشن بنا سکتے ہیں but still some times applets are use as the front end of your application sometimes applets are also use as simple plug and simple چھوٹے چھوٹے سے جو آپ کے ویب پیج کے اندر پارٹس ہوتے ہیں ان کے اندر اینیمیشنس دکھانے کے لیے ڈفرینٹ چیزیں دکھانے کے لیے ایپلیٹس پہ ہم بات کرتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ ہوتا کیا ہے applet is a panel that allows interaction with a Java program تو جاوا پروگرام کے ساتھ انٹریکشن پہلے جو تھی ہماری ایپلیکیشن کے تھرو ہوتی تھی ایپلیٹ بھی ایک پینل ہے ایسا پینل جس کے تھرو ہم جاوا پروگرام کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں پینل کیوں کہا گیا ہے ایپلٹ کو یہاں پہ پینل اس لیے کہا گیا ہے کہ ایپلٹ کے اوپر آپ سارا وہ کام کر سکتے ہیں ساری وہ پینٹنگ کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے جے پینل کے اوپر کی تھی تو ایپلٹ بھی ایک سرفیس ہے ایک کمپوننٹ ہے جس کے اوپر آپ سارا اپنا پینٹ کر سکتے ہیں گرافکس ڈی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں سوئنگ کے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں اے ڈبلو ٹی کے کمپوننٹس رکھ سکتے ہیں اور اسے ایپلٹ کو ویزیبل uh, کرا سکتے ہیں so applet is a panel that allows interaction with a Java program اگر ایپلٹ کے اوپر آپ کے کمپوننٹس ہیں جیسے بٹن ہے ٹیکس فیلڈ وغیرہ ہے تو ان کے ایونٹ ہینڈلرز آپ لکھ کے ان کو اسی طرح سے کام ان سے کام لے سکتے ہیں جیسے آپ اپلیکیشن میں لیتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ فائدہ ہوگا کہ ایپلیٹ جو ہے وہ ایک براؤزر کے اندر کام کرے گا ایک ویب پیج کے اوپر ایپلٹ نظر آ رہا ہوگا so an applet is typically embedded in web page and can be run from a browser web page to tell browser about applet کو جنرلی ویب پیجز سے رن کیا جاتا ہے کیونکہ dot H T M L files کے اندر ان کو لکھا جاتا ہے اور dot H T M L file کے اندر ایک ٹیگ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ H T M L file جو ہوتی ہیں وہ ٹیگ تو dot H T M L file کے اندر ایک ٹیگ ہوتا ہے جس کو براؤزر ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو آپ کے سامنے لے آتا ہے ایچ ٹی ایم ایل سے آپ فیملیئر ہے اس کے اندر ٹیگز ہوتے ہیں سملرلی اس کے اندر ایک ایپلیٹ کا بھی ٹیگ ہوتا ہے جو کہ ایپلیٹ کو لوڈ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو رن کرتا ہے for security reasons applet run in sandbox they have no access to client file system applets کافی سیکیور ہوتے ہیں ایپلیٹس کی سیکیورٹی پہ ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایپلیٹس کی کیا کیپیبلٹیز ہیں یا کیا نہیں ہے یہ ہمارا تھا بیسک سا ایپلیٹ کا انٹروڈکشن تھوڑا سا میں یہاں پہ آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے براؤزرز ہیں جرنلی میجر ہمارے براؤزرز ایپلٹ کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کچھ اس میں ورژننگ کا ایشو ہے جو کہ ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جے ڈی کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں J D K one point one I one point two I and so on آپ J two S T K five point O پہ کام کر رہے ہیں کسی بھی جاوا کی اپلیکیشن کو چلانے کے لیے ایک کورسپونڈنگ جے ڈی کا ون ورژن ہوتا ہے جس کو ہم جے آر ای کہتے ہیں جاوا رن ٹائم انوائرمنٹ یہ جا, آپ کے جاوا کے پروگرامس کو چلاتا ہے میجر براؤزرس کے اندر جے آر ای بلٹ ان ہوتی ہے جیسے انٹرنیٹ نیٹسکیپ ہے لیکن جے آر ای کے کچھ کے ایشوز ہیں جو کہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کی بیسس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا ایپلٹ جو ہے جس کلائنٹس کو آپ ٹارگیٹ کریں کہ ان کے پاس وہ براؤزر ہے یہ وہ اپروپریٹ انوائرمنٹ ہے جس میں وہ ایپلیٹ چل سکے یہ آپ نے تھوڑے سے ایشوز کو کنسیڈر کرنا ہے تھوڑا سا ہم اس پہ بات کرتے ہیں most modern browser support Java one point four if they have the appropriate plugin Microsoft نے جاوا کی سپورٹ جو ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر میں ون پوائنٹ ون لیول پہ فریز کی ہوئی ہے لیکن اگر آپ ایسے اپلیٹ استعمال کریں جس کے اندر سوئنگ کے کمپوننٹس ہوں تو آپ کو جے ڈی کے کا وہ ورژن چاہیے جو کہ ون پوائنٹ ٹو یا اس سے ہائر ہوں تو اب جاوا کی سپورٹ جو ہے وہ 1.1 کے لیول پہ فکس ہے انٹرنیٹ ایکسپلورر پہ تو اب کیا کریں اس کے لیے سن کی طرف سے ایک پلگ ان ہے جو کہ انٹرنیٹ ایکسپلورر کے اندر انسٹال ہو جاتا ہے اور دین اس کے بعد آپ کسی بھی طرح کی پروگرامنگ کر سکتے ہیں کسی بھی جے ڈی کے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں سچ ایس جے ڈی کے 1.4 یا 5.0 point four an application pointer view to view with without using browser اگر آپ ایپلٹ کوڈ کر رہے ہیں اور ایپلٹ کو آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ صحیح کام کر رہا ہے یا نہیں یا اس کی ڈیبگنگ کرنی ہے تو سن کی طرف سے ایک ایپلیکیشن ہے ایپلٹ ویور کے نام سے یہ ایپلٹ ویور ایک H T M L file لیتا ہے اور آپ کو ایپلٹ دکھا دیتا ہے کہ وہ کیسے کام کر رہا ہے آپ یہاں پہ اپنا ایپلٹ بنا سکتے ہیں ایپلٹ کو ڈیبگ کر سکتے ہیں اس کے بعد جب ایک دفعہ آپ کا ایپلٹ فائنلائز ہو جائے then you can add your applet in an H T M L file اس کو اپنے براؤزر کے اندر اپنی ویب اپلیکیشن کے اندر ڈال سکتے ہیں in general you should try to write applets that can be run from any browser ابھی ہم نے جیسے بات کی کہ J D K one point four کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ہر براؤزر میں نہیں ہے کئی دفعہ پلگ انسٹال کرنا ہوتا ہے تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ آپ کے ٹارگیٹ آڈینس یا ٹارگیٹ یوزر کیا ہیں اور کیا ان کے پاس اپروپریٹ جے ڈی کے یا Java runtime environment available ہے یا نہیں اور اس کے مطابق اپنا ایپلیٹ ڈیزائن کیجیے آگے بات آ جاتی ہے کہ ایپلیٹ کو بنانا کیسے you write an applet by extending the class applet اور جے ایپلیٹ جس طرح ہم نے ایک پینل بنایا تھا جو پینٹ کر سکتے تھے ہم جس کے اوپر اس کو جے پینل سے ایکسٹینڈ کیا تھا سملرلی ایپلیٹ بناتے ہوئے آپ اپنی کلاس کو ایپلیٹ یا جے ایپلیٹ سے ایکسٹینڈ کریں گے اگر آپ کی کلاس میں کوئی سوئنگ بیس کمپوننٹس ہیں ایسے بٹنس ہیں جیسے جے بٹن ہے جو ٹیکسٹ فیلڈ ہے تو اٹس مور اپروپریٹ اپنی باقیزن میں سے بھی ایپلیٹس کو کال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں یہ بتاتا چلوں کہ آپ کے پاس uh, اس طرح کی ایپلیکیشنز آپ بنا سکتے ہیں اس طرح کے ایپلیٹس بنا سکتے ہیں جو کہ ایز این ایپلیٹ بھی رن ہو ایز این ایپلیکیشن بھی رن ہو تو ان میں ہم کوڈ کو ڈبل کر سکتے ہیں کہ ایپلیٹ کو کریٹ کر لیں اس میں سے اپنی اپلیکیشن میں سے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ ہم اپنے اپلیکیشن میں سے جے پینل کا ایک انسٹنس کریٹ کر کے اس کے اوپر پینٹ کر لیتے تھے تو ابھی جیسے میں نے شروع میں بتایا ہے کہ ایپلیٹ بھی ایک پینل ہی ہے تو ہم ایپلیٹ کو یوز کر لیں تو اس کو ایپلٹ کو ہم ایز این ایپلیٹ بھی رن کر سکتے ہیں یعنی کہ ویب براؤزر کے اندر بھی رن کر سکتے ہیں اور اس کو ہم اپنی ایپلیکیشن کے اندر بھی رن کر سکتے ہیں تو ایپلیٹ اور ایپلیکیشن جو ہے یہ ملتے جلتے کانسیپٹس ہیں چیزیں ساری وہی ہیں صرف یہ ہے کہ ایک براؤزر میں رن ہوتی ہے ایک ویسے جی یو آئی کی فارم میں اسکرین پہ رن ہو جاتی ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس ایسی ایبلٹیز ہیں کہ آپ دونوں کو کوڈ کو مکس کر کے اکٹھا کر سکتے ہیں تو آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ایز این ایپلیکیشن بھی رن ہو سکتی ہے ایز این ایپلیٹ بھی رن ہو سکتی ہے ابھی ہم ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ ایپلٹ کی کلاس جو ہے اس کی ہیرارکی کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو ہماری ایپلٹ کلاس جو ہے وہ جیسے کہ باقی ساری جاوا کی کلاسز ہیں وہ Java dot lang dot object سے انہیرٹ کرتی ہیں اسی طرح ہماری ایپلٹ کلاس بھی Java dot lang dot object سے انہیرٹ کرتی ہے آبجیکٹ سے انہیرٹ کرنے والی کلاس جو ہے ڈائریکٹلی وہ ہے کمپوننٹ کمپوننٹ سے کنٹینر انہیرٹ کرتا ہے کنٹینر سے پینل انہیرٹ کرتا ہے اور پینل سے ایپلٹ انہیرٹ کرتا ہے ایپلیٹ جو ہے اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی کلاس کو ایپلٹ سے ایکسٹینڈ کروا لیں اور اس کے بعد وہ وہ سارے کام کر سکتی ہے جو کہ ایک ایپلیٹ کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کے پاس یہ بھی چوائس ہے کہ آپ جے ایپلیٹ بنا لیں جے ایپلیٹ جو ہے وہ ایپلیٹ کلاس سے انہیرٹ کرتا ہے اور اس کے اندر ہم سوئنگ بیسڈ کمپوننٹس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں تو ابھی جیسے ہم نے بات کی کہ ایپلیٹ جو ہے ویسے ہی کام کرتا ہے جیسے اپلیکیشن ہوتی ہے اپلیکیشن کو ہم جی آئی کی فارم میں دیکھ سکتے ہیں ایپلیٹ کے ساتھ جب ہم کام کرتے ہیں تو فائدہ یہ ہو جاتا ہے کہ ایپلیٹ کو H T M L file کے اندر سے دیکھ لیتے ہیں اور H T M L file کو ہم اپنی ویب اپلیکیشن کے اندر یوز کر سکتے ہیں since this is a course of web application design and development so applet become handy کیونکہ ان کو ہم ایپلیٹ رائٹ کر سکتے ہیں we can put these applets in our dot H T M L file which we can eventually put in our web application and we can view these applets from the web بات کی ہم نے تھوڑی سی ایپلیٹ کی اب چلتے ہیں یہ دیکھتے ہوئے کہ ایپلیٹ کو کوڈ کیسے کرنا ہے ایپلیکیشن جب آپ کوڈ کرتے تھے تو ایپلیکیشن کے اندر ہوتا تھا آپ کا مین میتھڈ اور اس مین میتھڈ میں آپ پبلک اسٹیٹک ورڈ مین آپ کو یاد ہوگا اس مین میتھڈ کے اندر سے ہم انسٹنس کریٹ کرتے تھے ایپلیکیشن کو اور ہماری اپلیکیشن اسٹارٹ ہو جاتی تھی کیونکہ ہمارا ایپلیٹ رن ہونا ہوتا ہے ویب براؤزر کے اندر اور ویب براؤزر انٹرنلی اس کو انسٹینشیٹ کرتا ہے اور ایپلیٹ کو لوڈ کرتا ہے براؤزر کے اندر تو that is why you won't find any main method inside your applet applet کے کچھ چار پانچ میتھڈز ہیں فکس ہیں میتھڈز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہیں ایپلیٹ کو بنانے کے لیے اور ایپلیٹ کو ڈفرینٹ اس سے جو کام کروانے ہوتے ہیں اس کے لیے ان میتھڈس کو ہم آگے جا کے دیکھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم میں چاہوں گا کہ ایک بہت ہی سمپل سا ایپلیٹ جو کہ اسکرین پہ ہیلو ورلڈ پرنٹ کرتا ہو اس کا ہم کوڈ دیکھیں تاکہ تھوڑا سا آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں اور اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں کوڈ کے اوپر کہ ایپلیٹ کو کیسے کوڈ کیا جاتا ہے اور ایک بیسکس اگر ہم نے ہیلو ورلڈ براؤزر پہ پرنٹ کرانا ہو ایپلیٹ کے تھرو تو وہ کیسے کریں گے اسکرین کے اوپر ایک آپ سمپل ایپلیٹ کی ایگزامپل دیکھ رہے ہیں ہم یہاں پہ آپ کے لیے دو کام کریں گے ایک تو ڈاٹ جاوا فائل کوڈ کریں گے اور دوسری dot H T M L file code کریں گے H T M L file میں سے اس جاوا فائل کو ہم یوز کریں گے تو جاوا فائل جو ہم کوڈ کر رہے ہیں یہ اصل میں ہمارا ایپلیٹ ہے اور H T M L file کے اندر سے ہم اس ایپلیٹ کو یوز کر رہے ہیں تو آئیے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا کوڈ کیا ہے ہیلو ایپلیٹ ڈاٹ جاوا یہ ہماری فائل کا نام ہے دو پیکج آپ کو امپورٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں ہوئے ہوئے ایک ہے Java dot A W T جس میں ہماری ساری گرافکس اور یہ کلاسز اویلیبل ہیں دوسرا ہے جاوا ایکس ڈاٹ سوئنگ اور یہاں پہ ہم نے اسپیسیفکلی جے ایپلٹ امپورٹ کیا ہوا ہے جسٹ ٹو شو یو کہ ہم جے ایپلیٹ یہاں پہ یوز کر رہے ہیں آپ ڈاٹ ڈائریکٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آگے ہمارا کلاس کا کوڈ اسٹارٹ ہوتا ہے public class hello applet extends J applet So we have created a class with the name of hello applet and this class is inheriting from japlet. By inheritance it has all the capabilities of a japlet and this hello applet class can work as an applet. So what should we do inside this hello applet uh, to make hello world appear on the browser? Applet کے اندر ایک method ہوتا ہے paint. شروع میں ہم نے کہا کہ applet جو ہے یہ ایک پینل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گرافکس میں جے پینل استعمال کیا تھا اور جے پینل کا ہم نے کون سا میتھڈ اوور کیا تھا اسکرین پہ دکھانے کے لیے گرافکس کو پینٹ ایپلیٹس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑا سا ڈفرینس یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس پینٹ کا میتھڈ ہے جو پینٹ کمپوننٹ میتھڈ ہے وہ سوئنگ بیسڈ کمپونیٹس کے اندر جرنلی اویلیبل ہوتا ہے ایپلیٹ کے اندر ہمارے پاس ایک پینٹ کا میتھڈ ہے اس کو ہم اوور کرتے ہیں سو پبلک وائڈ پینٹ اور اس کے اندر وہ ایک گرافکس کا آبجیکٹ پاس ہو رہا ہے اس گرافکس آبجیکٹ کو آپ یوز کر کے اسکرین پہ کچھ بھی دکھا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے G dot draw string hello world thirty comma thirty تو ہم نے ہیلو ورلڈ کے کوآڈینیٹس بتائے ہیں اور ہم نے بتایا کہ ہیلو ورلڈ اسکرین پہ دکھانا ہے ایپلٹ کے اندر جو بھی آپ نے خالی ایک میتھڈ دیکھا ہے that is the paint method آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ ابھی تک ہمارے سامنے کنسٹرکٹر نہیں آیا نہ ہی ہمارے سامنے کوئی مین میتھڈ آیا لیکن ایپلیٹ جیسے میں نے کہا کہ اس کو براؤزر انسٹینشیٹ کرتا ہے تو یہ سارے میتھڈ جو ہے براؤزر انٹرنلی خود ہی کال کر رہا ہوتا ہے ہم صرف کوڈ کا وہ پارٹ لکھتے ہیں جس نے ہمارے ساتھ اسکرین کے اوپر کام کرنا ہے تو this was our hello dot Java file اس کو جب آپ کمپائل کریں گے you get a hello dot class file اس کلاس فائل کا ریفرنس ہم نے دینا ہوتا ہے براؤزر کے اندر اور براؤزر اس کو پھر لوڈ کرتا ہے تو آئیں دیکھتے ہیں کہ H T M L file کیسے بنا سکتے ہیں ہم اسکرین پہ آپ کے سامنے test dot H T M L H T M L کے اسٹرکچر سے آپ کافی فیملیئر ہیں کہ ایچ ٹی ایم ایل میں ایچ ٹی ایم ایل اور slash H T M L کے ٹیگ ہوتے ہیں ہیڈ کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ ٹائٹل وغیرہ شو کر سکتے ہیں جیسے ہم نے یہاں پہ سمپل ایپلٹ کا ٹائٹل دے دیا ہے اس کو اس کے علاوہ ایک باڈی کا سیکشن ہوتا ہے جہاں پہ ہمارے سارے ٹیگز ہوتے ہیں تو باڈی کے سیکشن میں ہمارے سامنے ایک ٹیگ ہے ایپلیٹ کا ایپلیٹ کا ٹیگ انڈیکیٹ کرتا ہے براؤزر کو کہ میں یہاں پہ اس ویب پیج کے اندر ایک ایپلیٹ دکھانا چاہ رہا ہوں ایپلیٹ اور سلیش ایپلیٹ کا ٹیگ ایپلیٹ کو لوڈ کرنے کے کام آتا ہے اب براؤزر کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سے ایپلیٹ کو لوڈ کرنا ہے کیونکہ ایپلیٹس بہت سارے ہو سکتے ہیں تو ایپلیٹ ٹیگ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کوڈ جیسے باقی H T M L tags کے ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں اسی طرح ایپلیٹ ٹیگ کے بھی کئی ایٹریبیوٹس ہو سکتے ہیں تو ایپلیٹ ٹیگ کا ایک ایٹریبیوٹ ہے کوڈ اور code equals to hello applet dot class یہاں پہ ہم بتاتے ہیں کہ ہم نے کس ایپلیٹ کو لوڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ ورتھ اور ہائٹ دے دیتے ہیں اس ایپلیٹ کی جتنا اسکرین پہ یا براؤزر کے H T M L page پہ اس نے ایریا آکوپائی کرنا ہے اس کا اور اس کے بعد ہم اپنے ایپلیٹ ٹیگ کو کلوز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے باڈی ٹیگ کو کلوز کریں گے H T M L tag کو کلوز کریں گے اور ہماری H T M L file complete ہے اب test dot H T M L کو جب ہم لوڈ کریں گے تو اس کو لوڈ کرنے کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو آپ اس کو براؤزر میں لوڈ کر لیں ڈبل کلک کریں گے dot H T M L file ہے براؤزر میں کھل جائے گی وہاں پہ آپ کو آپ کا ایپلیٹ نظر آئے گا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو ایپلیٹ ویور سے دیکھ لیں کہ ایپلیٹ ویور کے اندر سے ہم نے اس کو رن کیا ہے ایپلیٹ ویور کو جب رن کرتے ہیں تو اس کو dot H T M L file کا نام بتاتے ہیں applet viewer space test dot H T M L یہاں پہ آپ دیکھیں گے ہم نے ایپلیٹ ویور کے اندر اپنی فائل کو dot H T M L file کو رن کیا ہے اور اس کے اندر ہم نے اپنا جب لوڈ کیا applet test dot H T M L تو اس نے ایپلیٹ کو کھول دیا تو براؤزر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے test dot H T M L ایک طریقے سے نظر آتی ہے اس میں ایپلیٹ کو جو اتنا ہم نے سائز دیا اتنا سائز آکوپائی کر لیا ہے باقی آپ کا H T M L page کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ایپلیٹ ویور خالی specifically H T M L کو دکھا رہا ہے ایپلیٹ ہم نے دیکھا کہ ایپلیٹ کو کیسے کوڈ کیا جاتا ہے اور اس ایپلیٹ کو کیسے ہم اپنے dot H T M L file کے اندر ڈال سکتے ہیں all the dot H T M of they become part of application and this is these applets become part of our web application applet کو کوڈ کر کے ہم نے ایک سمپل سا ایپلیٹ تو کوڈ کر لیا اس کا جو پینٹ میتھڈ تھا وہ بھی ہم نے دیکھ لیا یہ دیکھتے ہیں کہ ایپلیٹ کے باقی کون سے امپورٹنٹ میتھڈ ہیں جو کہ ہمارے کام آ سکتے ہیں ڈفرینٹ پروسیسز میں ڈفرینٹ فیزز کے اندر ایپلیٹ کے اندر اور ان میتھڈس کے بارے میں تھوڑی سی بات چیت کرتے ہیں ایپلیٹس کے بیسیکلی جب آپ دیکھیں گے تو پانچ ڈفرینٹ میتھڈس ملیں گے میں چاہوں گا کہ ان پانچ میتھڈس کے ساتھ آپ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کرا دوں کوڈ میں ہم جا کے یہ دیکھیں گے پانچ میتھڈ کس کس پوائنٹ پہ کال ہوتے ہیں آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ایپلیٹ کے اندر ہمارا کنسٹرکٹر بھی نہیں ہے ہمارا مین میتھڈ بھی نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ ایپلیٹ کے میتھڈس کو کہیں سے کال کیا جا رہا ہے جو ہمارا براؤزر ہے وہ یہ سارا کام ہمارے لیے کر رہا ہوتا ہے براؤزر کے اندر جو ہماری Java runtime environment install ہوئی ہوتی ہے وہ یہ سارا چیزیں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے تو میں ڈسکس کروں گا تھوڑے سے میتھڈز وہ چار پانچ میتھڈز کون سے ہیں جو کہ مین میتھڈ ہیں جن کو آپ یوز کر سکتے ہیں اور وہ میتھڈز کس کس فیز میں کال ہوتے ہیں یہ بھی ہم تھوڑا سا دیکھیں گے جو میتھڈز جنرلی ایپلیٹ میں یوز کیے جاتے ہیں وہ ہے init public void start public void stop public void destroy public void paint paint کا بھی تھوڑا سا آپ نے استعمال دیکھا ہے یہ دیکھتے ہیں کہ باقی میتھڈ جو ہیں یہ کس فارم میں کال کیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے ان کا استعمال ہے جو یہ پانچ میتھڈ ہم نے دیکھے ہیں ان کا تھوڑا سا میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ کس سیکوینس میں کال ہوتے ہیں جو آپ کا سب سے پہلا میتھڈ تھا انیٹ یہ ہمیشہ اس وقت کال ہوتا ہے جب آپ کا ایپلیٹ پہلی دفعہ لوڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جس ٹائپ کی بھی مجھے انیشلائزیشن کرنی ہے خواہ وہ بیک گراؤنڈ کلر کی سیٹنگ ہو خواہ وہ کچھ جی او آئی کے کمپوننٹس بنانے ہو ایپلیٹ کے اندر ہم جی او آئی بیسڈ کمپوننٹس بھی بنا سکتے ہیں جیسے بٹن ہے ٹیکس فیلڈ ہے یہ سارے چیزیں ہیں تو چاہے وہ کچھ انیشلائزیشن آف ویریبلس ہو یا انیشلائزیشن آف کمپوننٹس ہو سب سے بیسٹ پلیس جو آپ کے پاس ہے ان سب کو وہ انٹ ہے وہ میتھڈ ان سب کو انیشلائز کرنے کی وہ انٹ ہے انٹ کو آپ ایسی طرح سمجھیں جیسے یہ ہمارا کنسٹرکٹر ہوتا ہے ایپلیٹ کے اندر کیونکہ ڈائریکٹ کنسٹرکٹر کال نہیں ہوتا ہے کنسٹرکٹر کوئی اور کال کر رہا ہوتا ہے تو انٹ میتھڈ ایک دے دیا گیا ہے یہ انٹ میتھڈ جو ہے یہ پہلی دفعہ جب ایپلیٹ لوڈ ہوتا ہے اس وقت کال ہوتا ہے اور اس لیے اس کے اندر ہم اپنی تمام انیشلائزیشن کر سکتے ہیں ویسے بھی نیٹ سے آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ نیٹ جو ہے انیشلائزیشن کی ابریویشن رکھی ہوئی ہے اس میتھڈ کا نام انہوں نے تو انٹ میتھڈ کے اندر آپ تمام انیشلائزیشن اپنی پرفارم کریں جس سے ویریبلس کو اسٹارٹنگ ویلوز دینی ہے جی او آئی کا کوڈ لکھنا ہے جو سارا کام آپ کنسٹرکٹر میں کرتے تھے وہ کام آپ انیشلائزیشن میں کریں گے بیچ والے میتھڈ ڈسکس کرنے سے پہلے میں لاسٹ میتھڈ پہ آتا ہوں وچ از ڈسٹروائے جس طرح انیشلائزیشن ایک دفعہ کال ہوتا ہے اسی طرح ڈسٹروائے بھی ایک دفعہ کال ہوتا ہے اور وہ ڈسٹروائے کا میتھڈ یہ اس وقت کال ہوتا ہے جب آپ ایپلیٹ سے ایگزٹ کر جاتے ہیں ایپلیٹ کو بند کر دیتے ہیں اس وقت ڈسٹروائے کا میتھڈ کال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ڈسٹروائے کا میتھڈ جو ہے کلین اپ کے کام آئے گا کچھ ریسورسز اگر آپ نے ریلیز کرنے ہیں تو اس کے کام آئے گا ڈسٹروائے کے میتھڈ کو آپ بالکل اسی طرح سے کام کرتا ہے جیسے آپ کے ڈسٹرکٹرس ہوتے تھے سی پلس پلس میں لیکن یہاں پہ کیونکہ میموری مینجمنٹ یا اس طرح کی چیزیں نہیں تو اگر آپ کا کوئی کلین اپ کوڈ ہے کوئی ویریبلس کو آپ نے کلین کرنا ہے انیشلائز ان کی ویلیوز کو کچھ ریسیٹ وغیرہ کرنا ہے تو وہ سارا کام آپ ڈسٹروائے میں کر سکتے ہیں تو بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ انٹ اور ایک ایک دفعہ کال کیے جاتے ہیں ایک ایک دفعہ ان کو براؤزر کال کرتا ہے ایپلیٹ میں سے دو اور جو میتھڈ ہمارے سامنے آتے ہیں وہ ہے اسٹارٹ اینڈ اسٹاپ جب براؤزر ایپلیٹ uh, میں انٹر ہوتا ہے یا براؤزر کو لیو کرتا ہے جنرلی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب ایپلٹ کو اپنے میکسیمائز کر رہے ہیں مینیمائز کر رہے ہیں تو اس وقت ان میتھڈس کو کال کیا جاتا ہے جب آپ کا ایپلٹ میکسیمائز ہوتا ہے تو آپ کا براؤزر اس کا اسٹارٹ میتھڈ کال کرتا ہے اسی طرح جب آپ کا ایپلٹ مینیمائز ہوتا ہے تو آپ کا براؤزر ایپلٹ کا اسٹاپ میتھڈ کال کرتا ہے جنرلی ان میتھڈس کو دینے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ if your applet of processing power اس میں کوئی بہت ہی ہیوی اینیمیشن چل رہی ہے یا کوئی ایسا کوڈ چل رہا ہے جو کہ الگوریدم جس کا بہت کمپلیکس ہے اور وہ پروسیسر کے بہت سارے ریسورسز آپ کے لے رہا ہے تو اس کو روک دیا جائے کہ جب یوزر نے آپ کے ایپلٹ کو مینیمائز کر دیا اس وقت وہ آپ کا ایپلٹ تو دیکھ نہیں رہا تو اینیمیشن وغیرہ چلانے کا وہاں پہ کوئی فائدہ بھی نہیں ہے تو اسٹاپ کا میتھڈ کال ہوگا ونس جب یوزر آپ کا ایپلیٹ منیمائز کر رہا ہوگا اب جب یوزر نے آپ کا ایپلیٹ دوبارہ میکسیمائز کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایپلیٹ اس کو دوبارہ نظر آنا شروع ہو جائے گا تو اس وقت اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوگا اور جو اینیمیشن وغیرہ یا الگوریدم کی ورکنگ آپ نے اسٹاپ کی تھی اسٹاپ کے میتھڈ کے اندر روکی تھی اسٹاپ کے میتھڈ کے اندر you can start it again in this start method تو اسٹارٹ اسٹاپ ہمیشہ اس وقت بار بار کال ہوں گے جب آپ کا ایپلیٹ منیمائز یا میکسیمائز ہو رہا ہوگا اس کے علاوہ ایک میتھڈ ہے پینٹ کا پینٹ کا میتھڈ ہمیشہ اسی طرح کال ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے سوئنگ بیسڈ کمپونیٹس میں دیکھا تھا پیچھے گرافکس میں دیکھا تھا جب بھی آپ کے ایپلیٹ کو پینٹ کی ضرورت پڑے گی خواہ وہ سسٹم جنریٹڈ ریکویسٹ ہو یا یوزر جنریٹڈ جنریٹڈ ہو سسٹم میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے ایپلیٹ کے آگے کوئی اور ونڈو آ جاتی ہے یا ہمارا ایپلیٹ کو فوکس لوز کر جاتا ہے یا پیچھے چلا جاتا ہے کہیں یا اسٹارٹ اسٹاپ میں دوبارہ ایپلیٹ ہمارے سامنے آتا ہے تو اس وقت سسٹم ہمارے ایپلیٹ کو پینٹ کرتا ہے اسی طرح کئی دفعہ ایسی ضرورت ہوتی ہے جیسے اینیمیشنس کے اندر ہم اپنے ایپلیٹ کو یا اپنے جے پینل کو خود ری پینٹ کرتے تھے تو پینٹ کا میتھڈ ہمیشہ تب کال ہوگا جب ری پینٹ کی ایک ریکویسٹ جنریٹ ہوگی ایک تو پینٹ کا میتھڈ پہلی دفعہ کال ہوگا جب آپ کا ایپلیٹ سامنے آئے گا اور دوسرا وہ تب کال ہوگا جب ری پینٹ کی ریکویسٹ ہوگی ری پینٹ کی ریکویسٹ سسٹم جنریٹڈ بھی ہو سکتی ہے اور وہ باقی بھی ہو سکتی ہے یوزر جنریٹڈ بھی ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ایپلیٹ کے اندر آپ کے ایونٹ ہینڈلرس ہو سکتے ہیں لسنرس ہو سکتے ہیں جو کہ کام کریں گے ویسے جیسے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں ایپلیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس پہ ہم نے بات کی انفیکٹ ہم نے ایپلیٹ کے لائف سائیکل کے اوپر بات کی ہے کہ کیسے کس فیز کے اندر ایپلیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈس کال ہوتے ہیں پانچ میتھڈ کے اوپر ہم نے ڈسکشن کی انیٹ اسٹارٹ اسٹاپ ڈسٹروائے اور پینٹ کا میتھڈ ہوتا ہے دوبارہ ایک دفعہ آپ میرے ساتھ اس کو رپیٹ کریں کہ انٹ میں کیا ہوتا ہے بالکل اس میں انیشلائزیشن کا کوڈ رکھا جاتا ہے کمپوننٹس انیشلائز کرنے ہیں جی او آئی کے کمپوننٹس بنانے ہیں ویریبلس کی ویلیو انیشلی سیٹ کرنی ہے انٹ کا میتھڈ کتنی دفعہ کال ہوتا ہے ایک دفعہ جب آپ ایپلیٹ کو پہلی دفعہ لوڈ کر رہے ہوتے ہیں تو انٹ ایک طرح کا کنسٹرکٹر ہے انٹ کے کورسپونڈنگ ایک میتھڈ ہے ڈسٹروائے جو کہ ایک ہی دفعہ کال ہوتا ہے اور وہ تب کال ہوتا ہے جب آپ ایپلیٹ کو کلوز کر دیتے ہیں ایپلیٹ میں سے ایگزٹ کر جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمارا کلین اپ کوڈ ہو سکتا ہے اسٹارٹ اسٹاپ ہمیشہ تب کال ہوتے ہیں جب آپ منیمائز کریں گے میکسیمائز کریں گے جب آپ براؤزر آپ کا کھلا ہوا ہے آپ نے اس کے وہ جو مائنس سا بٹن ہوتا ہے اس پہ کلک کیا منیمائز ہو گیا یا آپ نے اس کو میکسیمائز کیا تو اس وقت آپ کا اسٹارٹ میکسیمائز کریں گے تو اسٹارٹ کال ہوگا منیمائز کریں گے تو اسٹاپ کال ہوگا تو ایپلیٹ کے اندر یہ دونوں میتھڈ کال ہوتے ہیں اسٹارٹ اسٹاپ کے کال کرنے کی وجہ کال کون کرے گا کال ہمارا براؤزر کرے گا کال ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی ہیوی اینیمیشن چل رہی ہے ریسورس کنزیومنگ کام چل رہا ہے جس کا فائدہ صرف تب ہے جب یوزر اس کو دیکھ رہا ہو تو جب منیمائز کر دیا تو اس کو بھی بند کر دیں اس کو بھی روک دیں تاکہ پروسیسر کے ریسورسز جو ہیں وہ کم کنزیوم ہو اکنامیکل ہمارا کام ہو رہا ہو اس کے علاوہ ہمارے پاس پینٹ میتھڈ ہے پینٹ میتھڈ کی وہی لاجک ہے جو ہمارے سوئنگ کے کمپوننٹس میں تھی پینٹ آپ کے اپلیٹ کے سامنے کچھ آ جائے گا پینٹ کال ہو جائے گا ہٹا لیں گے پینٹ کال ہو جائے گا منیمائز میکسیمائز جب ہوگا تب بھی پینٹ کال ہوگا خود کچھ ایونٹ جنریٹ کر کے آپ ری پینٹ کال کریں گے تب بھی پینٹ کا میتھڈ کال ہوگا تو پینٹ کے میتھڈ کے اندر ہمارا سارا کوڈ ہوگا یہ جو میں نے ڈفرینٹ فیزز کی بات کی ہے اپلٹ کے ایک کوڈ ایگزامپل کے اندر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم ڈی بک ہم ایسا کریں گے کہ کچھ سسٹم ڈاٹ آؤٹس لگاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو میں نے بات کی کیا اسی طرح ہوتا ہے ڈفرینٹ اسٹیجز پہ کیا اسی طرح میتھڈ کال ہوتے ہیں یا نہیں اس کو ہم کوڈ میں ذرا دیکھتے ہیں ابھی جو ہم آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ کوڈ دکھاتے ہیں آپ کو اس میں آپ کے سامنے ہم یہ پانچوں میتھڈ جو ہیں ان کو اوور کریں گے اور ان میں صرف ڈیبگ اسٹیٹمنٹس ڈال دیں گے تاکہ آپ دیکھ سکیں گے یہ میتھڈ کس وقت کال ہوتے ہیں during the life cycle of an applet top پہ ہمارا Java dot A W T import ہوا ہوا ہے Java X dot swing import ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہماری کلاس ایک ہم نے بنائی ہے public class applet demo extend جو ایپلٹ پبلک وائڈ انٹ یہ ہمارا پہلا میتھڈ ہوتا ہے اس میں ہمارا سارا انیشلائزیشن کوڈ ہوتا ہے آپ دیکھیں گے ہم نے اس میں ایک system dot out dot println call یہ ایک میتھڈ ایک اسٹرنگ ہارڈ کوڈ کر دی ہے تاکہ آپ کو پتا چلے یہ میتھڈ کب کال ہوتا ہے اس طرح اسٹارٹ کے میتھڈ کے اندر ہم نے ایک اسٹیٹمنٹ لکھ دی ہے system dot out dot print start call paint کے میتھڈ کے اندر ہم نے ایک ڈی بک اسٹیٹمنٹ بھی لکھ دی ہے پینٹ کال اور اس کے علاوہ ایک اسٹرنگ ڈرا کر دی ہے ایپلٹ ڈیمو ہمارا میتھڈ آ جاتا ہے اسٹاپ کا اس کے اندر ہم نے اسٹاپ کال کا ہارڈ کوڈ کر دیا ہے اور ایک ہمارا میتھڈ آ جاتا ہے ڈسٹروائے کا جس میں ہم نے ڈسٹروائے کالڈ کال کر دیا ہے اس ایپلیٹ کو ہم کمپائل کرتے ہیں اور اس کے corresponding H T M L file آپ کو دکھاتے ہیں یہ آپ کے سامنے ہم نے ایپلیٹ کو کمپائل کیا ہے اس کی دوسری ہم آپ کو فائل دکھاتے ہیں جس میں ہم نے ایچ ٹی ایم ایل اس کے لیے کوڈ کیا ہے یہ وہی آپ کے سامنے ایچ ٹی ایم ایل آ کاری ہے جو کہ ابھی آپ نے پہلے بھی جس کی تھوڑی سی ایک دیکھی تھی جھلک سی اس میں ایچ ٹی ایم ایل کے ٹیگ کے اندر ہیڈ کا ٹیگ ہے جس میں ہم نے ایپل ڈیمو دے دیا ٹائٹل نہیں دیں گے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے بعد باڈی کا ٹیگ ہمارا اسٹارٹ ہو جاتا ہے باڈی کے ٹیگ کے اندر ہمارا ایپلیٹ کا ٹیگ سٹارٹ ہو گیا ایپلیٹ کے ٹیگ کے اندر ہمارا ایٹریبیوٹ ہے کوڈ کا کوڈ کے ایٹریبیوٹ کے اندر ہم اس کلاس کا نام بتاتے ہیں جو ایز این ایپلیٹ کام کر رہی ہوتی ہے ابھی جس کلاس کو ہم نے کمپائل کیا ہے اس کا نام تھا ایپلیٹ ڈیمو ڈاٹ جاوا جب اس کو کمپائل کر لیں گے تو ہمارے پاس جو کلاس سامنے آ جائے گی وہ ہوگی applet demo dot class width اور ہائٹ بتا دی ہم نے ایپلیٹ کی اور اس کے بعد ایپلیٹ ٹیگ کو کلوز کر کے باڈی ٹیگ کلوز کیا ہے اور H T M L tag close کر دیا ہے اس کو جب ہم براؤزر میں کھولیں گے یا ایپلٹ ویور میں کھولیں گے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کی سچویشن آ جائے گی جب ہم نے اس کو ویور میں آپ کے سامنے کھولا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے کونسول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں انیٹ انیٹ کا کا میتھڈ میتھڈ کال کال ہوا ہے تو پہلی دفعہ ہوگا انیشلائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے انیٹ کے میتھڈ کے بعد اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوا ہے کیونکہ ہمارے سامنے یہ چیز ایپلٹ ویور میں سامنے آئی ہے اور ایپلٹ کیونکہ ایک پینل ہے تو اس کو سرفیس پینٹ کرنے کے لیے اس کا پینٹ کا میتھڈ کال ہو گیا اب میں جب اس کے سامنے کسی اور ونڈو کو لے آتا ہوں تو ایپلیٹ بیک گراؤنڈ میں چلا جائے گا ایپلیٹ کو جب سامنے لے کر آتا ہوں تو آپ دیکھیں پینٹ کا میتھڈ دوبارہ کال ہو رہا ہے یہ والا جو پینٹ میتھڈ کال ہو رہا ہے یہ ایکچولی سسٹم جنریٹڈ ریکویسٹ ہے کہ ایپلیٹ دوبارہ سامنے آیا تو سسٹم نے کہا کہ جی ایپلیٹ کا سرفیس دوبارہ پینٹ کرو میرے جاوا کے پروگرام کو اور سسٹم نے ایک ری پینٹ کی ریکویسٹ کی جو کہ میرے جاوا پروگرام تک پہنچی اور اس کا پینٹ میتھڈ کال ہو گیا ایسا کرتے ہیں کہ اس ایپلیٹ کو مینیمائز کر کے دیکھتے ہیں جب میں نے اس ایپلٹ کو منیمائز کیا تو آپ دیکھیں کونسول کال لکھا رہا ہے تو جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایپلٹ کو منیمائز کریں گے تو اسٹاپ کا میتھڈ کال ہوگا یہاں پہ آپ اپنی جو اینیمیشن وغیرہ اگر کوئی رن ہو رہی ہے تو اس کو آپ روک سکتے ہیں جب میں ایپلٹ کو دوبارہ میکسیمائز کرتا ہوں تو پہلے اسٹارٹ کا میتھڈ کال ہوتا ہے اسٹارٹ کا میتھڈ میں میں اپنی اینیمیشن وغیرہ کال کر سکتا ہوں دوبارہ سے اسٹارٹ کر سکتا ہوں اور اس کے بعد ایپلٹ کا سرفیس پینٹ کرنے کے لیے دوبارہ پینٹ کا میتھڈ کال ہوگا یہاں پہ ایپلیٹ کے ڈفرینٹ میتھڈ جو کال ہو رہے ہیں انٹ ایک دفعہ کال آپ نے دیکھا ہوا ہے start stop multiple times call ہو رہے ہیں اور پینٹ جب بھی کسی قسم کی ریپینٹ کی ضرورت پیش آتی ہے اس وقت کال ہوتا ہے جب میں ایپلیٹ سے نکلنا چاہوں گا ایپلیٹ کو کلوز کروں گا تو ایک دفعہ پہلے کال ہوتا ہے اسٹاپ کا میتھڈ جو کہ ایپلیٹ کے اندر اگر میری اینیمیشن وغیرہ ہے ان ریسورسز کو اسٹاپ کر دے گا اور اس کے بعد ڈسٹرو کا میتھڈ کال ہوگا جو کہ میرے کلین اپ کوڈ کو اگر کچھ لکھا ہوا ہے اس کو کال کر لے گا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے آپ کے سامنے یہ ایپلیٹ کے ڈفرینٹ لائف سائیکل کے میتھڈ جو ہیں ان کو آپ کے سامنے دکھایا ہے ایگزیکیوٹ کر کے ڈفرینٹ فیزز کے اوپر ڈفرینٹ میتھڈس کال ہوتے ہیں جن کو آپ اپنی پروگرامنگ کے اندر یوز کر سکتے ہیں جب ہم پینٹنگ ری پینٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جو کہ میں نے تھوڑا سا اسکپ کیا ہے یہاں پہ اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ جو اب جو ڈسکس کر رہا ہوں اس کی وجہ بھی بتا دیتا ہوں وہ ہے ڈبل بفرنگ کا آ یہ زیادہ تر کام آتی ہے ہماری اینیمیشنس کے اندر یا جو آپ اگر آپ کو تھوڑی بہت گیم پروگرامنگ کریں گے تو اس میں تھوڑی کام آئے گی ڈبل بفرنگ ہے کیا جب آپ اس کو دیکھیں گے اپنے اپلٹس کو رن کرتے ہوئے اس پہ اینیمیشن کچھ رن ہو رہی ہے یا کوئی اس طرح کا کام ہو رہا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ فلکرنگ ہو رہی ہے ایسے آپ کو نظر آئے گا اسکرین آئی گئی آئی گئی فلکرنگ ہوتی ہے اور فلکرنگ کی وجہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا بیک گراؤنڈ پرنٹ ہوتا ہے اور اس بیک گراؤنڈ کے اوپر آپ نے جو کچھ ریکٹینگل وغیرہ ڈرا کی ہوتی ہے وہ آتی ہے تو آپ کو فلیکرنگ کا افیکٹ آتا ہے کیونکہ اینیمیشن میں بار بار بیک گراؤنڈ پینٹ ہو رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ کے اوپر ڈفرینٹ چیزیں پینٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو اس فلیکرنگ سے بچانے کے لیے ایک کانسیپٹ ہے جس کا فردر اسٹڈی کر سکتے ہیں اپنی بکس وغیرہ کے اندر ہم بھی آپ کو ریفرنس مٹیریل بتا دیں گے وہ ہے ڈبل بفرنگ کا ایک بات یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ ڈبل بفرنگ جو ہم نے جس طرح سے پہلے ڈسکس نہیں کی تھی وہ یہ تھی کہ سوئنگ کے کمپوننٹس میں ڈبل بفرنگ بلٹ ان ہوتی ہے آٹومیٹیکلی ہوتی ہے تو جے پینل وغیرہ جب آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ڈبل بفرنگ امپلیمنٹڈ ہے وہاں پہ آپ کو اس لیے اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی یہاں پہ ڈبل بفرنگ اگر آپ دیکھیں یا کسی کوڈ میں ہوتے ہوئے دیکھیں تو ڈبل بفرنگ میں انہوں نے کیا یہ ہوگا کہ ری پینٹ کی جب آپ ریکویسٹ کرتے ہیں آپ کو میں نے ڈسکشن میں یہ بتایا تھا کہ پینٹ کو کبھی بھی ڈائریکٹلی کال نہیں کرتے پینٹ کو یا پینٹ کمپوننٹ کو کبھی بھی ڈائریکٹلی کال نہیں کرتے بلکہ سسٹم کو ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں ری پینٹ کے تھرو یہ ری پینٹ کی ریکویسٹ سسٹم کے پاس جاتی ہے سسٹم اس کو اپنے پاس کیو میں لاک کر لیتا ہے پھر جب اس کی واری آتی ہے تو سسٹم آپ کے کمپوننٹ کا پینٹ یا پینٹ کمپوننٹ میتھڈ کال کر لیتا ہے تو یہ جو سسٹم کے پاس جب ریکویسٹ جاتی ہے تو ایکچولی سسٹم ایک میتھڈ کال کرتا ہے آپ کے کمپوننٹ کا آپ کے ایپلٹ کا جس کو ہم اپ ڈیٹ کہتے ہیں اپ ڈیٹ کے اندر سے دوبارہ ہم پینٹ کو کال کر لیتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے ابھی نہیں کی آپ کو اس میں پزل ہونے کی ضرورت نہیں صرف ان لوگوں کے لیے کہ جو کہ کافی انتھوزیاسٹک ہوتے ہیں آگے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ ڈبل بفرنگ کا تھوڑا سا میں کانسیپٹ دیتا جا رہا ہوں ڈبل بفرنگ میں کرتے کیا ہیں کہ اپنے وہ اپ ڈیٹ میتھڈ کے اندر اپنی گرافکس وغیرہ کو یا بیک گراؤنڈ کو پہلے سے ایڈجسٹ کر لیتے ہیں اور پینٹ کے میتھڈ میں اس گرافکس آبجیکٹ کو پاس کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہوتا ہے کہ ایک ہی دفعہ میں ساری اسکرین پہ پینٹنگ ہو جاتی ہے ساری اسکرین پہ پرنٹنگ ہو جاتی ہے دو کام نہیں ہوتے بیک گراؤنڈ سیٹ نہیں ہوتی بیک گراؤنڈ کے اوپر دوسرا کام نہیں ہوتا تو ڈبل بفرنگ میں جو ہے ہماری ایک آف اسکرین گرافکس آبجیکٹ ہوتا ہے جس کے اوپر ہم سارا کچھ پینٹ کر کے اس کو آپ کے سامنے لے آتے ہیں ایگزامپل دوبارہ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ میں آپ سے کہوں میں کچھ پینٹ کرنا چاہتا ہوں پہلے آپ کے سامنے ایک اسکرین لے کر آؤں اس کے اوپر پینٹ کروں تو یہ فلکرنگ ہوگی ڈبل بفرنگ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ میں آپ سے چھپا کے میرے پاس ایک گرافکس کا آبجیکٹ ہے اس پہ سب کچھ پینٹ کر لیتا ہوں اور جب آپ کو دکھانے کی باری آتی ہے تو یہ پینٹ ہوا ہوا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تو فلکرنگ کا افیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو ڈبل بفرنگ اگر آپ بکس میں کہیں پڑھیں یا کوڈ میں کہیں دیکھیں تو وہ اس کے پیچھے یہ لاجک ہوتی ہے اگر آپ اس پہ فردر پڑھنا چاہیں تو ریڈنگ مٹیریل یا ریسورسز کو ہم بھی پوائنٹ کر دیں گے آپ کی کوئی کوشچنز ہو تو وہ بھی کیجیے will be most please to answer these questions جو لوگ ڈبل بفرنگ کے بارے میں آگے پڑھنا چاہتے ہیں گیمس میں اور اینیمیشنز میں اکثر لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اب جو ہمارا یہاں پہ کام ہے ہم چاہیں گے کہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ ایک ایپلٹ بنائیں ایک اینیمیشن آپ کو دکھائیں جس میں ایپلیٹ بنی ہوئی ہے ایپلیٹ چل رہی ہے اور پھر آپ کو بتائیں کہ وہ ایپلیٹ کیسی آ, کیسے بنی ہے کیسے نظر آتی ہے ٹی وی پہ جب آپ کو اس کو دیکھیں گے تو شاید آپ کو وہ مزہ نہ آئے وہ کلرز نظر نہ آئے کیونکہ ٹی وی کی ریزولوشنز اور کلر کی اویلیبلٹی جو ہے وہ ریلیٹیولی لمیٹیڈ ہے ایز کمپیئر ٹو مانیٹر تو آپ یہ کوڈ ہم نے دیا ہوگا اپنے ہینڈ آؤٹس میں بھی تو وہاں سے چلا کے اس کو ذرا اپنے کمپیوٹر پہ چلا کے دیکھیے گا آپ کو آپ انجوائے کریں گے اس ایپلیٹ کو اور دیکھیں گے کہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں ہم نے کیسے استعمال کی ہیں تھوڑا سا یہاں پہ یہ ایپلیٹ آپ کے ساتھ بنانے کا یہ مقصد بھی ہے کہ جو ڈفرینٹ فونٹ کلر وغیرہ کی کیپیبلٹیز ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا ان کا بھی ہلکا سا ہم ٹچ کر لیں تاکہ آپ وہ بھی یوز کریں تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس ایپلیٹ کی ڈیمو اگین وہی میں بات کروں گا کہ شاید ٹی وی پہ وہ افیکٹ نہ کریٹ کرے اسکرین پہ زیادہ بہتر نظر آئے گی تو ایپلیٹ کی ہم ڈیمو دیکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کوڈ کیسے کیا سمپل ہم نے اس کو رکھا ہے ڈیلیبریٹلی لیکن جسٹ ٹو انڈیکیٹ کہ کیپیبلٹیز کیا ہیں اور کیا کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم نے ایک دفعہ شروع میں بھی آپ کو ایپلیٹ کی ڈیمو دکھائی تھی اس میں بھی کافی چیزیں تھیں لیکن وہ ذرا کافی زیادہ پروفیشنلی کوڈ ہوئی ہیں یہ ریلیٹیولی سمپل ہے تو یہ اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اسکرین پہ آپ جو ایپلیٹ اس وقت رن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ رینڈملی ڈفرینٹ کلرس میں ورڈ جاوا جو ہے وہ ایک بلیک بیک گراؤنڈ کے اوپر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے یہ جاوا کا ورڈ بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اسکرین کلیئر ہوتی ہے اور یہ دوبارہ نئے سرے سے کام شروع کر دیتا ہے اسکرین بھی اس طرح کے بڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنی سائٹ پہ جاوا کے اس طرح کی اپنے ایپلیٹس بھی ڈال سکتے ہیں ورڈ جاوا کے علاوہ جو آپ لکھنا چاہیں اپنا نام لکھنا چاہیں ورچوئل یونیورسٹی لکھنا چاہیں اپنے کورس کا نام لکھنا چاہیں کچھ بھی آپ لکھ سکتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ ایپلیٹ بنایا کیسے اور اس کو ہم اپنے H T M terminal page کے اندر کیسے انکارپوریٹ کر کے چلا رہے ہیں کچھ چیزیں ہم نے ڈیلیبریٹلی سمپلیفائی یہاں پہ کی ہوئی ہیں تاکہ آپ کوڈ میں بہت سارا گم نہ ہو جائے لیکن کوشش کریں کہ اپنی آپ کی کنسنٹریشن فل ہو یہاں پہ پہلے میں ڈسکس کرتا ہوں اس ایپلیٹ کے اندر ہو کیا رہا ہے ایپلیٹ کے اندر ایک پینٹ کا میتھڈ بار بار کال ہو رہا ہے and let see what we are achieving in single call to this paint method we are drawing string Java on forty random location تو ڈفرینٹ فورٹی لوکیشن کے اوپر ہم جاوا کی اسٹرنگ ڈرا کر رہے ہیں اور یہ لوکیشن ساری کی ساری رینڈم ہے اس کو ہم نے کوئی فکس نہیں کیا ہوا ہارڈ کوڈ نہیں کیا ہوا آج ہم آپ کو یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ رینڈم نمبر کیسے جنریٹ کیا جاتا ہے اچھا اب فورٹی ڈفرینٹ لوکیشن پہ جاوا کی اسٹرنگ ڈرا ہو رہی ہے اور ہر دفعہ ہم نے چار ڈفرینٹ فونٹس میں سے ایک رینڈم فونٹ سلیکٹ کر لیا for every drawing it selects random font out of four different fonts بہت سارے ڈفرنٹ فونٹس اویلیبل ہیں ہم نے چار فونٹس لیے ان چاروں فونٹ میں سے کوئی ایک فونٹ ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں for every drawing we also select a random colour out of two fifty six into two fifty six into two fifty six R G B colour آپ کو پتا کہ آر جی بی کلر میں ہر کلر کی اتنی ویلوز ہو سکتی ہیں تو ہم ان میں سے کوئی ایک کلر سلیکٹ کر لیتے ہیں رینڈملی اور اس کو پینٹ کرتے ہیں تو کیا ہوا کہ ہم جاوا کی اسٹرینگ پینٹ کرتے ہیں فورٹی رینڈم لوکیشن پہ اور ہر دفعہ پینٹ کرنے سے پہلے ہم ایک رینڈم فونٹ سلیکٹ کرتے ہیں چار ڈفرینٹ فونٹس میں سے اور ایک رینڈم کلر سلیکٹ کرتے ہیں آر جی بی کلر میں سے یہ تو ایک دفعہ ہو گیا ایک دفعہ ہم جاوا کو فورٹی ڈفرینٹ لوکیشن پہ پرنٹ کر دیتے ہیں اس کے بعد جو آپ دیکھی ہے آپ نے کہ اینیمیشن ہوتی ہوئی کہ جاوا کی جو ہے نمبر وہ بڑھتا جاتا ہے اس کے بعد کلیئر ہو کے دوبارہ سے کام شروع ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں we are calling repaint after every one thousand millisecond وہ آپ نے کیسے کرنا ہے وہ ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو دکھا چکے ہیں کہ آپ ٹائمر لگا سکتے ہیں ٹائمر لگا کے کے آپ پبلک ورڈ ایکشن اندر کال کرتے تو یہ کام ہونا شروع ہو جائے گا آفٹر کالس ٹو ہم اپنی اسکرین کو کلیئر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جاوا کی جو نمبر آف ورڈ جاوا جو بڑھتا جاتا ہے وہ ایک اسٹیج پہ جا کے کلیئر ہو جاتا ہے تو آئیے ذرا اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو توڑا کیسے ہے پھر اس کو ایونچولی پورے کوڈ کی فارم میں دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ جو جاوا جو ہے اس کو ڈفرینٹ لوکیشن پرنٹ ہو رہا ہے میں نے آپ سے کہا کہ میں کوڈ کے ڈفرینٹ فریگمنٹس آپ کو پہلے سمجھاتا ہوں پھر ہم آگے جائیں گے پہلا کام ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا کہ ہم رینڈم نمبرس کو کیسے یوز کرتے ہیں رینڈم نمبر ہماری میتھ کی کلاس میں ایک فنکشن اویلیبل ہے جو کہ ہمیں رینڈم نمبر جنریٹ کر دیتا ہے دیکھتے ہیں کہ اس کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے رینڈم نمبر جنریٹ سیکھ کرنا سیکھنے کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم کلرس کو کیسے چوز کر رہے ہیں میں نے کہا کہ ہم آر جی بی کلر ہر دفعہ ایک چوز کرتے ہیں اس میں آر جی اور بی کی ویلیوز ہم رینڈملی دے دیتے ہیں تو وہ ایک کلر ہمیں ہر دفعہ نیا مل جاتا ہے کوئی کلر ریپیٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن چانسز زیادہ یہی ہیں کہ نیا کلر مل جائے گا اسی طرح ہم نے فونٹس رکھے ہیں چار ڈفرینٹ فونٹس رکھے ہیں تو ہم اس کے بعد وہ دیکھیں گے کہ فونٹس کیسے سلیکٹ کیے جاتے ہیں تو پہلا کام ہم سیکھیں گے کہ رینڈم نمبر کیسے کام کرتا ہے پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کلرز کو رینڈمائز کیسے کیا ہے ایک ہمارا میتھڈ ہے چوز کلر کا وہ ہمیں ایک کلر چوز کر کے دے دیتا ہے پھر ایک میتھڈ ہے چوز فونٹ کا جو ہمیں فونٹ چوز کر کے دے دیتا ہے تو ایک رینڈم فونٹ ہو گئی ایک رینڈم کلر ہو گیا ان سارے میتھڈس کو ہم کال کر لیتے ہیں اپنے پینٹ میتھڈ میں سے اپنی ایک لوپ میں سے یاد ہے کہ میں نے آپ کو کہا کہ فورٹی ٹائمس ڈفرینٹ لوکیشن پہ ہم جاوا پرنٹ کر رہے ہیں تو وہ فورٹی ٹائمس کیسے کہ ایک لوپ میں ہم نے ون ٹو فورٹی تک لوپ چلائی ہوئی ہے جس میں ہر دفعہ ایک رینڈم کلر چوز ہوتا ہے ایک رینڈم فونٹ چوز ہوتی ہے اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ جو ہے وہ ہیلو ورلڈ لکھ دیتا ہے ایک رینڈم لوکیشن پہ تو ان ساری چیزوں کو اسٹیپ بائی اسٹیپ دیکھتے ہیں پھر کمبائن کر کے کوڈ میں دیکھیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ رینڈم فنکشن کیسے کام کرتا ہے رینڈم فنکشن جو ہے it's a static method of a math class math dot random use کر کے آپ کال کر سکتے ہیں random function returns a positive double value greater than اور equal to zero point zero and less than one point o تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ہمیں اگر رینڈم نمبر چاہیے ون سے ٹین کے بیچ میں تو پھر کیا کریں گے آبویسلی یہاں پہ اس کو اسکیل کرنا پڑے گا so multiply the number with appropriate scaling factor to increase the range and type cast it if needed دو چیزیں یہاں پہ کہ اگر آپ نے نمبر کی رینج بڑھانی ہے اوریجنل جو رینڈم کا فنکشن ہے وہ 0.0 سے 1.0 تک نہیں بلکہ 1.0 سے لیس تک ہمیں نمبرز دیتا ہے تو اگر ہم نے ان کی رینج بڑھانی ہے تو اس کو ملٹیپلائی کر لیں کسی اسکیلنگ فیکٹر سے اگر آپ نے 0 ٹو 5 تک نمبر جنریٹ کرنے ہیں تو جو یہاں سے رینڈم نمبر جنریٹ ہو رہا ہے اس کو 6 سے ملٹیپلائی کر لیں کیونکہ 1 نہیں جنریٹ کرتا 1 سے پیچھے رہتا ہے اور اس کو آپ ٹائپ کاسٹ کر لیں اگر آپ نے انٹیجر جنریٹ کرنے ہیں تو یہ فنکشن ہمیں ڈبل جنریٹ کر کے دیتا ہے اس ڈبل کو ٹائپ کاسٹ کر لیں آپ انٹ میں آپ کے پاس انٹ آ جائے گا اسکرین پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ میتھ ڈاٹ رینڈم کلاس کے فنکشن کو کال کیا اس کو فائیو سے ملٹیپلائی کر دیا ہے یہ جو ملٹیپلیکیشن ہے یہ کیا کر رہی ہے یہ زیرو کو جب آپ فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ زیرو ہی رہ جائے گا جب پوائنٹ نائن نائن کو آپ فائیو سے ملٹیپلائی کریں گے تو four point something value آ جائے گی اس ویلو کو جب آپ ٹائپ کاسٹ کریں گے تو آپ کو پتا ہے کہ انٹیجر میں پوائنٹ کے بعد والی چیز ٹرنکیٹ ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس پیچھے ویلو لے جائے گی فور تو میتھ ڈاٹ رینڈم کو جب ہم نے فائیو سے ملٹیپلائی کیا اور اس کو ٹائپ کاسٹ کر دیا انٹ میں تو اصل میں جو نمبر جنریٹ ہوں گے وہ ہوں گے زیرو سے فور کے بیچ میں تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جس نمبر سے آپ ملٹی پلائی کر رہے ہوتے ہیں اسے پیچھے تک ہوتا ہے اگر آپ نے ون سے فائیو کے بیچ میں نمبر جنریٹ کرنا ہے تو ان سب میں پلس ون ایڈ کر دیں آپ کو وہ رینج مل جائے گی تو میتھ ڈاٹ رینڈم زیرو سے ون کے بیچ میں نمبر جنریٹ کرتا ہے ملٹی پلائی کرنے سے کسی کانسٹنٹ سے تاکہ آپ اس کی رینج بڑھا سکیں ٹائپ کاسٹ کر لیں انٹیجرز میں اگر آپ کو انٹیجرز چاہیے دوسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ کلر کو کیسے چوز کرنا ہے کلر جو ہے کلر کلاس کے بارے میں ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن کی تھی کلر کلاس ہمارے پاس جاوا میں اویلیبل ہے کلر کلاس کے ڈفرینٹ کنسٹرکٹرز ہیں جو کہ ڈفرینٹ ٹائپ کی کلر ویلوز ہمیں دے سکتے ہیں ایچ ایس پی کلرس ہیں آر جی بی کلرس ہیں یہاں پہ ہم جو کلر کلاس کا کنسٹرکٹر یوز کر رہے ہیں وہ آر جی بی ویلوز لیتا ہے تو colour C to new colour اس کو آپ دیکھیں کہ آر جی اینڈ بی کی ویلیو پاس ہو رہی ہے یہ آر جی اور بی تینوں ویلیوز ہم نے رینڈملی لے لی ہیں ابھی جو آپ نے آپ کو رینڈم فنکشن پڑھایا ہے اس میں دیکھیں کہ میتھ ڈاٹ رینڈم کو ہم نے 255 سے ملٹیپلائی کیا ہے کیونکہ آر جی بی کی ویلیوز جو ہوتی ہیں یہ ٹو ان کی رینج ہوتی ہے تو ہم نے ایک آر کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے ایک جی کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے ایک بی کے لیے ویلیو جنریٹ کی ہے اور یہاں سے ہم نے ایک نیا کلر بنا لیا ہے اور کلر کو ریٹرن کر دیا ہے نیکسٹ جو ہمارا میتھڈ آتا ہے وہ ہے چوز فونٹ کا اس میں آپ دیکھیں کہ میں نے جیسے کہ ڈسکس کیا کہ ایپلٹ کے اندر ہم نے چار ڈفرینٹ فونٹس میں سے ایک فونٹ ہر دفعہ ہم چوز کر لیتے ہیں تو رینڈم نمبر جو ہم نے جنریٹ کیا ہے فونٹ چوائس کے لیے وہ بٹوین ون اینڈ فور ہے فونٹ ایف ایک ویریبل ڈکلیئر کر لیا جو کہ اس وقت نل ہے اور ایک سوئچ اسٹیٹمنٹ لگا لی ہے کہ اگر اب پر ہماری font choice one two three four جس طریقے سے بھی ہمیں ملے گی اس کے اکارڈنگلی ایک فونٹ کریٹ ہو جائے گی ہمیں جو فونٹ چوائس ہے وہ ون ملتی ہے تو آپ دیکھیں کہ کیس ون کے اندر ہم فونٹ کلاس کا کنسٹرکٹر کال کر رہے ہیں فونٹ کلاس کی ڈاکیومنٹیشن میں جا کے دیکھیے گا کہ کیا ڈفرنٹ کنسٹرکٹر اویلیبل ہیں یہاں پہ جو ہم کنسٹرکٹر استعمال کر رہے ہیں اس میں فونٹ فیملی بتانی ہوتی ہے سب سے اسٹارٹ میں ڈفرینٹ ٹائپ کی فونٹ فیملیز ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ یوز کی ہوئی ہیں serif sans serif monospaced dialog یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے فونٹس ہمیں اویلیبل ہیں فونٹ فیملیز اویلیبل ہیں پہلے ہم نے فونٹ فیملی بتا دی اس کے بعد فونٹ کا اسٹائل بتاتے ہیں کہ کیا بولڈ میں دکھانی ہے اٹالک میں دکھانی ہے پلین میں دکھانی ہے اور آپ ملٹیپل اسٹائل اکٹھے بھی یوز کر سکتے ہیں تو فونٹ ڈاٹ بولڈ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ یہ فونٹ ہم بولڈ میں استعمال کریں گے اس میں ساتھ ساتھ ہم نے اس کو اٹالک بھی بنا دیا ہے تو بولڈ اور اٹالک ہم اکٹھا یوز کر رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے فونٹ کا سائز تو ہم نے کہا کہ جی ہم سیرف فونٹ یوز کر رہے ہیں بولڈ فارم میں اٹالک کے ساتھ ساتھ اور اس کا سائز ہے 20 اسی طرح اگر ہمارا نمبر جو ہے وہ ون کے بجائے ٹو تھری یا فور جنریٹ ہوگا تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہم ایک نیا فونٹ ہر دفعہ کریٹ کر رہے ہیں اب تک جو آپ نے دیکھا ہے وہ یہ کہ ہم نے کلر رینڈملی چوز کیا ہے اور ایک فونٹ رینڈملی چوز کی ہے اس کے بعد ہم ان میتھڈس کو دیکھتے ہیں کہ کال کیسے کرتے ہیں ایک ہم نے میتھڈ بنا لیا ہے ڈرا جاوا کا ڈرا جاوا جو ہے وہ ہمارے جاوا کے ورڈ کو ایک رینڈم پوزیشن پہ ڈرا کر دے گا آپ کے سامنے دو رینڈم کوآڈینیٹس جنریٹ ہو رہے ہیں ایکس اور وائی یہ ایکس اور وائی کی جو ہم نے ویلیوز نظر آ رہی ہیں تھاؤزینڈ سیون ہنڈریڈ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا اسکرین کا سائز کیا ہے آپ اپنی اسکرین کے اکارڈنگلی یہ ویلیوز لیں اور ایکس اور وائی کوآڈینیٹس کی ہم نے یہ رینج بتا دی ہے کہ اس رینج کے اندر ایکس اور وائی کوآڈینیٹس جنریٹ کرو اور ڈرا اسٹرنگ کا میتھڈ یہاں پہ آ گیا ہے اب ہمارے پاس فونٹ رینڈملی سلیکٹ ہو گئی ہمارے پاس کلر رینڈملی سلیکٹ ہو گیا اور اسٹرنگ کا میتھڈ بھی ہے تو اس کو سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو کال کر لینا ہے ایک لوپ کے اندر آپ اسکرین پہ اپنے سامنے دیکھیں اب ہم کیا کرتے ہیں کہ فور لوپ کے اندر جو کہ ون سے فورٹی ٹائمس چلے گی ہم کرتے ہیں کہ ہر دفعہ ایک کلر چوز کرتے ہیں کلر چوز کلر کے میتھڈ کے تھرو اور اپنے گرافکس آبجیکٹ کا کلر یہ سیٹ کر دیتے ہیں سملرلی ہم ایک فونٹ چوز کرتے ہیں چوز فونٹ کے تھرو اور اپنے گرافکس آبجیکٹ کی فونٹ سیٹ کر دیتے ہیں اور ڈرا جاوا کا جو میتھڈ ہے یہ ہمارا ورڈ جاوا جو ہے ایک رینڈم لوکیشن پہ اس کلر اور اس فونٹ کے ساتھ پینٹ کر دے گا اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پینٹ میتھڈ جو ہے یہ ایک دفعہ جب کال ہوگا تو 40 ٹائمس جاوا ڈفرینٹ لوکیشنس پہ پرنٹ ہو جائے گا یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز ایڈ کی ہے کہ پینٹ کے میتھڈ جب ایک دفعہ کال ہوگا بھی جیسے ہم نے ڈسکس کیا تو یہ 40 ٹائمس رینڈم لوکیشنس پہ جاوا کا ورڈ لکھ دے گا اب ہم نے کیا کیا ہوا ہے کہ ہم نے ایک ٹائمر لگایا ہوا ہے جو کہ ہر 1000 تھاؤزینڈ ملی سیکنڈس کے بعد اس پینٹ کے میتھڈ کو کال کر دیتا ہے using the repaint request جو کہ ہم نے اپنے جے پینل میں بھی کیا تھا تو یہاں پہ اس ٹائمر کا کوڈ ہم آپ کو یہاں پہ نہیں دکھا رہے آپ اس کو اپنے ہینڈ آؤٹس میں دیکھیے وہاں پہ اس کو ہم نے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو ٹائمر ہر دفعہ جب اس پینٹ میتھڈ کو کال کرتا ہے تو 40 ڈفرینٹ لوکیشنس کے اوپر پرنٹ ہو جاتی ہے جاوا uh, کی اسٹرنگ اب جاوا کی اسٹرنگ بڑھتی چلی جائے گی جتنی دفعہ یہ پینٹ میتھڈ کال ہوگا تو ہم نے ایک اور کام یہ کیا ہے کہ دس دفعہ جب یہ ری پینٹ میتھڈ کال ہو جاتا ہے ایک آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ایک ویریبل ہے کلیئر کاؤنٹر جس کو ہم نے چیک کیا ہوا ہے کہ کیا دس دفعہ اس کی ویلو ہو گئی ہے جب بھی ٹین ٹائمس ہو جاتی ہے کلیئر کاؤنٹر کی ویلیو تو ہم اپنے گرافکس کے اندر ریکٹینگل جو ہے جس کا سائز اتنا ہی رکھا ہوا ہے ہم نے جو ایپلیٹ کا سائز ہے اس کو ہم کلیئر کر دیتے ہیں یعنی کہ جو جتنا پچھلا جاوا لکھا ہوا تھا اس کو ہم صاف کر دیتے ہیں اڑا دیتے ہیں اور نئے سرے سے سارا کام کرنا شروع کرتے ہیں تو ابھی جو آپ نے یہ دیکھا ہے ہمارا کوڈ کے ڈفرینٹ فریگمنٹس جو دیکھے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ایپلیٹ کو ڈیزائن کرنے کی ڈفرینٹ لاجک بتائی ہے اس میں مقصد ہمارا یہ تھا کہ آپ فونٹ اور کلر کلاسز سے بھی فیملیئر ہو جائیں ہینڈ آؤٹ کے اندر یہ کوڈ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہے آپ اس کو وہاں سے دیکھیں جو آپ کو اگر اس میں کچھ مسئلہ ہے یا کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تو آپ ہم سے ڈسکس کر سکتے ہیں ایپلیٹ اٹ سیلف بہت زیادہ اس کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک سمپل ٹیگ ہے جو کہ ایک جاوا کی اپلیکیشن کو لوڈ کر دیتا ہے زیادہ تر یہ بھی گرافکس کے اوپر ہی ہم نے ڈسکشن کیا اور اسی لیے تھوڑی تیزی سے بھی کیا کیونکہ کیونکہ خیال یہ ہے کہ اب آپ گرافکس کے ساتھ تھوڑے فیملیئر ہو چکے ہوں گے still you are most welcome to ask any questions and we will answer it through email اور باقی آپ کے ڈسکشن بورڈس کے تھرو یہاں تک ایپلیٹ پہ بات ہوئی ایپلیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایپلیٹ جو ہے شروع میں ایپلیٹس کی پاپولرٹی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ in like initial active X controls applets بڑے سیف ہیں ایپلیٹس کو یہ الاؤ نہیں ہوتا کہ یہ جہاں پہ چل رہا ہے وہاں پہ کوئی فائل کریٹ کرے کوئی فائل ڈیلیٹ کرے کوئی نیٹ ورک کنیکشن اوپن کرے یا کچھ سسٹم ریسورسز کو ایکسیس کرے تو جب ایپلیٹ کے اوپر یہ سیکیورٹی ریسٹرکشنز لگا دی گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک میں اگر ایپلیٹ دیکھ رہا ہوں تو مجھے ایپلیٹ کو دیکھتے ہوئے یہ فکر نہیں ہوگی کہ یہ میرے سسٹم کو خراب کرے گا یا یہ کوئی ایز اے وائرس یا ایز اے وام ایکٹ کرے گا یا نیٹ ورک کنیکشنز کھول کے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کرے گا انیشیل جو ایکٹیو ایکس کنٹرولس ہے اس کو اگر آپ انسٹال کریں تو وہ کئی دفعہ یہ کام کرتے ہیں تو ایپلیٹ کی ایک پاپولرٹی کی انیشیلی وجہ یہ بھی تھی کہ ایپلیٹ سیف کوڈ میں آتے ہیں بہرحال یہاں پہ آج جو ہم نے ڈسکس کیا وہ ہم نے دیکھا ہے کہ جاوا کے اندر ایپلیٹس آپ بنا سکتے ہیں اٹس ویری سمپل پروسیس جتنا کچھ آپ نے گرافکس میں پڑھا ہے وہ یہاں پہ بھی ویلڈ ہے جاوا کے اندر آپ ایپلیٹس بنا سکتے ہیں then you can load these applets in your H T M L pages which you can use in your web application تو ایپلیٹ بنانا آج ہم نے سیکھا ہے نیٹ ورک پہ بات کرنے کا ٹائم نہیں ملا ان شاء نیکسٹ لیکچر میں کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی اچھے اپلیٹ بنائیے ہمیں بھی بھیجیے اپنی ویب سائٹس پہ اپلوڈ کیجیے گا اور بتائیے گا کہ آپ نے کس طرح سے بنایا ان پھر ملیں گے